آخری اینٹ سیدنا ابو حرارہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے ایک حسین و جمیل گھر بنایا لیکن ایک کھدرے میں اینٹ بھر جگہ چھوڑ دی لوگ اس عمارت کے گرد گھومتے اس کی عمدگی پر حیرت کا اظہار کرتے اور کہتے کہ اینٹ کی جگہ پر کیوں نہ کر دی گئی یہی مثال قصر نبوت کی ہے اس کی آخری اینٹ میں ہوں اور پہلی اینٹیں سابقہ انبیاء ہیں میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم اور میں خاتم النبی جین ہوں اس حدیث کا ختم نبوت سے گہرا تعلق ہے یہاں قبلی فرما کر آپ نے واضح کر دیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آپ سے پہلے آئے ہیں حدیث کے آخر میں آپ نے بتایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں تو یہ تمثیل مطلق قصر نبوت کے لیے ہے یعنی رسول اللہ کی آمد سے نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی ہے اب کسی نبی کی گنجائش باقی نہیں رہی قاضی ایاز لکھتے ہیں حدیث میں مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکمل ہو چکا آپ کے بعد ڈرانے والا کوئی نہیں آئے گا علامہ ابن حبیرہ لکھتے ہیں یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نبوت کی خالی جگہ پر کر دی ہے دڑانیں ختم کر دیں اور ضرورت پوری کر دی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک اینٹ کی خالی جگہ کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے کہ نبوت کی عمارت میں آپ کا حصہ چھوٹا سا ہے بلکہ آپ کو تشبیح دی گئی ہے کہ نبوت کی عمارت آپ کے ذریعے تمام ہو گئی اور آپ کی شریعت سے مکمل ہو گئی اب کوئی ضرورت باقی نہ رہی نہ ہی آپ کے بعد کوئی نبی ہوگا آپ کے لیے تمام اعمال مکمل کر دیے گئے ہیں حافظ نووی لکھتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہے کہ آپ خاتم النبی جین ہیں معنی یہ ہے کہ اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی علامہ برماوی لکھتے ہیں لولا مبتدا ہے یا مبتدا محضوف کی خبر ہے جیسے کہا جاتا ہے زید نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا یہاں لولا تہذیفیہ ہے امتناعیہ نہیں ہے اور اس کا فعل محضوف ہے معنی یہ ہے کہ اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑی گئی یا اینٹ کی جگہ پر کیوں نہ کر دی گئی اگر کہا جائے کہ اس کا مشبہ بے ایک اور مشبہ کئی ہیں تو جواب یہ ہوگا کہ تشبیح میں تمام انبیاء فرد واحد کی طرح ہیں انبیاء کے تعین سے مقصود یہ تھا کہ محل کی تکمیل تمام انبیاء سے ہوئی ہے جیسے ایک گھر اینٹوں سے مل کر بنتا ہے یا جواب یہ ہوگا کہ یہاں مفرد کو مفرد سے تشبیح نہیں دی گئی بلکہ یہاں تشبیح تمثیلی ہے پس مشبہ کے تمام افراد کے ایک وصف کو مشبہ بے کے اسی طرح کے وصف سے تشبیح دے دی لہٰذا کہا جائے گا کہ انبیاء کرام اور ان کے عمدہ اخلاق کی طرف رہنمائی کو ایک گھر کے ساتھ تشبیح دی گئی جو اپنی بنیادوں پر قائم ہے اور اس کی عمارت بلند ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے پس ہمارے نبی مبوس ہوئے تاکہ عمدہ اخلاقی اقدار کی تکمیل کر دیں گویا کہ آپ ہی وہ اینٹ ہیں جس سے گھر کی بقیہ تعمیر مکمل ہو گئی حافظ ابن حجر لکھتے ہیں حدیث میں سمجھانے کے لیے مثال بیان کی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت بیان کی گئی ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے بعد اللہ نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا ہے اور دین کے احکام اور شرائع مکمل کر دیے ہیں ہر صدی میں مجدد ہر صدی میں ایک مجدد آنے کا مطلب ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ انبیاء والا کام تو ایک مجدد کرے گا پھر نبی کی کیا ضرورت سیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر سو سال کے بعد ایک مجدد دین ضرور بھیجے گا مہر نبوت مہر نبوت ختم نبوت پر دلیل ہے ملاحظہ ہو سیدنا صاحب بن یزید بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی وہ کبوتر کے انڈے کی طرح تھی حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں ابن وحیہ اور ان سے پہلے دیگر علماء نے بہت پیاری بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا علامہ ابن حبیرہ لکھتے ہیں کندھوں کے درمیان مہر نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اس میں اشارہ ہے کہ آپ خاتم النبی جین ہیں اسی لیے مہر نبوت آپ کی پچھلی جانب تھی آپ کے ذریعے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا لہٰذا آپ کے بعد کوئی نبی باقی نہیں رہا عقیدہ ختم نبوت پر وارد اعتراضات کا جائزہ ہر مسلمان کا ختم نبوت پر ایمان ہے جو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے یہ عقیدہ نصوص سریحہ اور اجماع امت سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے اس میں ذرہ بھر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے مگر اس عقیدے پر سوال اٹھائے جاتے ہیں اس لیے مناسب جانا گیا کہ اعتراضات ذکر کر کے ان کا علمی جائزہ پیش کر دیا جائے تاکہ مسلمان شکوک و شبہات سے نکل کر ختم نبوت کی حیات آفری چھاؤں میں جئیں سیدنا عمر بن خطاب کا نبی ہونا سیدنا بلال سے منصوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیست نہ ہوتی تو عمر بن خطاب مبوس ہوتے روایت جھوٹی ہے زکریہ بن یحییٰ البقار ابو یحییٰ مصری کہتے ہیں سخت مجروح ہے امام ابن ادی فرماتے ہیں احادیث وضع کرتا تھا امام دارقطنی فرماتے ہیں متروک منکر الحدیث ہے امام ابن ادی فرماتے ہیں میں نے مصر کے شیوخ کو دیکھا وہ اس کی عبادت ریاضت اور فضل کی تعریف کرتے تھے اس نے بہت سی احادیث بیان کی ہیں بعض سچی ہیں بعض موضوع ہیں جن میں سے کچھ کا تذکرہ میں نے کیا ہے اور کچھ کا نہیں کیا یہ احادیث گھڑنے کا الزام وقار نامی راوی پر رکھا جاتا ہے یہ سکہ راویوں سے موضوع روایات بیان کرتا تھا صالحین فضائل اعمال میں موضوع اور باطل روایات بیان کرنے میں مشہور ہیں ان کی ایک جماعت پر وضع حدیث کا الزام لگا ہے امام ابن حبان فرماتے ہیں غلطی کھاتا ہے اور سقات کی مخالفت کرتا ہے حافظ زہابی فرماتے ہیں حدیث میں قوی نہیں ہے اسے ابن یونس نے ضعیف قرار دیا ہے نیز کذاب کہا ہے ابو بکر بن عبداللہ بن ابی مریم غسانی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے حافظ ابن حجر نے ضعیف کہا ہے حافظ زہبی لکھتے ہیں سیدنا بلال سے منصوب یہ صنعت غیر محفوظ ہے یہ روایت سیدنا اقبہ بن عامر اور سیدنا بلال نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے جس کا متن محفوظ ہے حافظ ابن جوزی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ثابت نہیں سیدنا اقبہ بن عامر سے منصوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آپ میں مبوس نہ ہوتا تو عمر بن خطاب مبوس ہوتے روایت جھوٹی ہے عبداللہ بن ابو قطادہ حیرانی جمہور کے نزدیک ضعیف اور متروک ہے امام مسلم نے متروک الحدیث کہا ہے امام ابو ذرا نے ضعیف الحدیث کہا ہے امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں البتہ یہ حدیث میں اختلاط کا شکار ہے امام بخاری نے منکر الحدیث کہا ہے امام ابو حاتم راضی فرماتے ہیں اس پر محدثین نے جرح کی ہے منکر الحدیث ہے اس کی حدیث ضعیف ہے امام نسائی نے متروک الحدیث کہا ہے امام ابن حبان فرماتے ہیں ابو قطادہ اہل جزیرہ کے عابدوں اور قاریوں میں سے تھا اس پر نیکی کا رنگ غالب تھا لیکن بیان حدیث میں غفلت برتنے لگا تھا وہم کا شکار تھا منکر روایات کو مرفو بیان کر دیتا اور سقات سے بیان کرتے ہوئے مغلوب روایات کو بھی مرفو بیان کر دیتا تھا اس کی روایات قابل حجت نہیں البتہ اگر سقات سے موافق ہو تو معتبر ہے امام دار القطنی نے ضعیف کہا ہے حافظ ابن سعد لکھتے ہیں یہ حدیث میں کچھ بھی نہیں تھا حافظ بزار فرماتے ہیں حافظ نہیں تھا غلطی کر جاتا تھا تلقین کی جاتی تو رجوع نہیں کرتا تھا امام ابو عروبہ حیرانی فرماتے ہیں اپنے حافظے پر بھروسہ کرتا تھا اور غلط ہی کھا جاتا تھا امام جو ذرا فرماتے ہیں سخت ضعیف ہے امام جریری کہتے ہیں دوسرے اس سے زیادہ سکہ ہیں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں جریری یہ جملہ سخت ضعیف راوی کے بارے میں استعمال کرتے ہیں حافظ ابو احمد حاکم فرماتے ہیں اس کی حدیث حجت نہیں ہے حافظ جوز جانی کہتے ہیں اس کی روایات قابل التفات نہیں حافظ ذہابی فرماتے ہیں ضعیف ہے نیز متروک بھی کہا ہے حافظ ابن حجر نے متروک کہا ہے نیز فرماتے ہیں اس کے ذوف پر اتفاق ہے امام احمد ابن حنبل اس کی توثیق کے بعد فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ تدلیس بھی کرتا تھا شاید بڑھاپے کی وجہ سے مختلط ہو گیا ہو امام ابن ادی فرماتے ہیں میرے نزدیک اس کا درجہ وہی ہے جو احمد بن حنبل نے بتایا ہے علامہ معلمی فرماتے ہیں ابتدا میں اس کا معاملہ بہتر تھا بعض آئمہ نے اس کی تعریف بھی کی لیکن پھر حافظے کی شدید کمزوری کے باعث متروک قرار پایا لہٰذا یہ قطع ضعیف ہے مصعب بن سعید ابو خیسمہ اگرچہ صدوق حسن الحدیث ہے لیکن صاحب منقیر بھی ہے یہ اس کی منکر روایات میں سے ہے امام ابن ادی فرماتے ہیں سقات سے منکر روایات بیان کرتا ہے اور ان میں تصحیف کر دیتا ہے اس کی حدیث میں ضعف واقع ہے امام صالح جزرا فرماتے ہیں اسے اپنے کہے کی سمجھ بھی نہیں ہوتی تھی امام ابن حبان فرماتے ہیں کبھی خطا کھا جاتا تھا یہ مدلس تھا آخر عمر میں نابینا ہو گیا تھا سما کی تصریح کر دے تو اس کی روایت معتبر ہوگی حافظ ابن قطان فرماتے ہیں اس کی تضعیف کی گئی ہے حافظ حسمی نے ضعیف کہا ہے امام ابو حاتم نے صدوق کہا ہے حافظ زہبی نے صدوق کہا ہے نیز اس کی چند روایات ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں یہ روایات منکر اور پریشان کن ہیں حافظ ابن جوزی فرماتے ہیں یہ روایت نبی سے ثابت نہیں عبداللہ بن جبیر حضرمی سے منصوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا اگر میں مبوس نہ ہوتا تو آپ مبوس ہوتے روایت جھوٹی ہے عبداللہ بن واقد حیرانی سخت مجروح مختلط اور مدلس ہے جیسا کہ گزر چکا ابو عبداللہ محمد بن اتبا کی توثیق نہیں ملی نیز روایت مرسل بھی ہے سیدنا ابو حریرہ سے منصوب ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر آپ میں میری بیست نہ ہوتی تو عمر مبعوث ہوتے اللہ نے عمر کی تائید دو فرشتوں سے کی ہے جو انہیں حق کی رہنمائی کرتے ہیں اگر خطا کرنے لگیں تو انہیں راستی کی طرف پھیر دیتے ہیں روایت جھوٹی ہے اسحاق بن نجی بالاتفاق اتفاق دجال کذاب متروک اور منکر الحدیث ہے عطا خراسانی کی کسی صحابی سے ملاقات یا سما نہیں یہ کثیر الارسال ہے حسین بن عبد الرحمن بن عمران عیسیٰ بن مروان عبداللہ بن عیسیٰ بن ہارون تینوں کی توثیق درکار ہے سیدنا اقبا بن عامر بیان کرتے ہیں آپ میں میری بیست نہ ہوتی تو عمر بن خطاب نبی ہوتے سخت ضعیف ہے ابو بکر محمد بن عبداللہ سعید غزی عرف ابن نوبی کے حالات نہیں ملے عبداللہ بن لبیا ضعیف مدلس اور مختلط ہے رشتین بن سعد جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے حافظ ذہبی لکھتے ہیں رشتین بن سعد نے اس کے متن کو بدل دیا ہے اس کا اصل متن یوں ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا سیدنا اقبا بن عامر سے منصوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر آپ میں مبوس نہ ہوتا تو عمر بن خطاب مبوس ہوتے اس کی صنعت میں ایک مبہم راوی ہے جس کی وجہ سے ضعیف ہے حافظ ابن عدی نے اسے مقلوب کہا ہے حافظ عراقی نے اسے منکر کہا ہے اور حدیث کو معروف کہا ہے علامہ سیغانی نے موضوع یعنی من گھڑت کہا ہے علامہ ابن بدال لکھتے ہیں عرب لفظ لو کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دو چیزیں ایک دوسرے کا لازمہ ہیں یعنی اگر ایک چیز نہ ہوگی تو دوسری چیز بھی نہ ہوگی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے جب سیدنا عمر ہی نبی نہیں تو پھر کوئی دوسرا بھی نبی نہیں ہو سکتا علامہ ابن العربی لکھتے ہیں عرب لفظ لو کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دو چیزیں ایک دوسرے کا لازمہ ہیں یعنی اگر یہ چیز نہ ہوگی تو دوسری چیز بھی نہ ہوگی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے جب سیدنا عمر ہی نبی نہیں تو کوئی دوسرا بھی نبی نہیں ہو سکتا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان سیدہ عائشہ فرماتی ہیں خاتم النبی جین کہو یہ نہ کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں قول منقطع ضعیف ہے جریر بن حازم کا سیدہ عائشہ سے سما اور لقا نہیں ہے علماء نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ کوئی نبی شریعت محمدیہ کو منسوخ کرنے والا نہیں آئے گا بلکہ آپ سے پہلے والے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور شریعت محمدیہ پر ہی عمل کریں گے کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے بیست کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس نے آپ کی نبوت کو منسوخ کر دیا جس طرح یہ عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی شریعت کو منسوخ کرنے والا کوئی نبی آ سکتا ہے اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی ایسا پیدا ہو سکتا ہے جو آپ کی شریعت کو منسوخ نہ کرے بلکہ شریعت محمدیہ کا ہی پیرو ہو کیا ابراہیم کو نبوت ملنا ممکن تھا امکان نبوت کی بحث میں ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس حدیث کو لایا جاتا ہے کہ ابراہیم اگر زندہ ہوتے تو نبی ہوتے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے غور کیجیے سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں ابراہیم اگر زندہ ہوتے تو نبی ہوتے لیکن انہیں زندہ رہنا ہی نہیں تھا کیونکہ آپ کا نبی آخری نبی ہے علامہ سندھی حنفی لکھتے ہیں حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے نبوت کا فیصلہ ہوتا تو ابراہیم کا زندہ رہنا ممکن ہوتا لیکن نبوت کسی کو نہیں ملنی ابراہیم کے زندہ رہنے کو ان کی نبوت سے مشروط کرنے کا مطلب ہے کہ انہیں زندہ رہنا ہی نہیں تھا اس سے مراد ابراہیم کی فضیلت کا بیان بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ہونا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اس کے زیادہ حقدار تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنی ہی نہیں تھی اس لیے وہ زندہ نہیں رہے اس کا یہ معنی نہیں کہ ہر نبی کے بیٹے کا نبی ہونا لازم ہے اگر ایسا ہوتا تو ہم سب نبی ہوتے کیونکہ ہم سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا نو علیہ السلام کی اولاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی اور اپنی مثال سیدنا ہارون اور سیدنا موسیٰ سے بیان کی ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا سیدنا علی ابن طالب نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں فرمایا کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون کی موسا کے ساتھ تھی البتہ میرے بات کوئی نبی نہیں ہوگا صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں میرے بات کوئی نبوت نہیں قاری ایاز اس کا معنی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کی اور میری مثال وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کی ہے اس حدیث سے مقصود سیدنا علی کو پیچھے چھوڑے گئے لوگوں پر فضیلت دینا تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تشبیح سے ہارون علیہ السلام کی صفت نبوت سے مستثنا کر دیا کیونکہ ہارون علیہ السلام تو نبی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں کمائنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا حافظ ابن جوزی لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنانے کی تشبیح سیدنا موسیٰ کے سیدنا ہارون کو قائم مقام بنانے سے دی تو یہ شبہ پیدا ہوا کہ کوئی اس فرمان سے دلیل لے کر نبوت کا دعویٰ ہی نہ کر دے تو فرمایا کہ ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ہارون علیہ السلام کی خلافت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک خاص حصے میں تھی ایک شبہ اور اس کا ازالہ اس حدیث کے معنی میں ایک شبہ وارد کیا گیا ہے ملاحظہ ہو رسول اللہ نے سیدنا علی سے فرمایا علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی اور میری مثال موسا اور ہارون والی ہو البتہ آپ نبی نہیں ہیں سیدنا علی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات ہی یہ ہے یہاں شبہ اٹھایا جاتا ہے کہ اس روایت نے حدیث لا نبی بادی کا مطلب واضح کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی نفی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی نبی نہیں بن سکتے یہ مراد نہیں کہ کوئی اور بھی نبی نہیں بن سکتا یہ استدلال اور شبہ منطقی عقلی اور اصولی دلائل کے اعتبار سے بالکل بے جان ہے اس سے کسی طور بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے بلکہ یہ عمومی قاعدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور اس عموم میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں اس میں ان کی کوئی خصوصیت نہیں مثلا میں کسی سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے شریک نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ دوسرے لوگ اللہ کے شریک ہیں بلکہ عمومی قاعدہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اب جس سے بھی کہا جائے گا کہ آپ اللہ کے شریک نہیں ہیں تو عموم کا فرد ہونے کے ناطے کہا جائے گا اس سے بھی یہی مراد ہے دوسرا یہ کہ روایت ضعیف ہے کیونکہ میمون عبداللہ کندی ضعیف ہے آخر الانبیاء سیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد نبوی آخری مسجد ہے اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ کی مسجد آخری مسجد ہے اعتراض ہے کہ مساجد تو اس کے بعد بھی بنائی گئی ہیں یہ آخری کیسے ہوئی امام ابن حبان لکھتے ہیں آخری مسجد سے مراد انبیاء کی آخری مسجد ہے نہ کہ دنیا میں بنائی جانے والی آخری مسجد ہے علامہ سندھی حنفی لکھتے ہیں آخری مسجد سے مراد فضیلت والی تین مساجد میں سے آخری مسجد ہے یا اس سے مراد انبیاء کی آخری مسجد ہے یا پھر مراد یہ ہے کہ یہ مسجد تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ باقی تمام مساجد ختم نہ ہو جائیں یعنی جس طرح اللہ نے آخری نبی کو شرف بخشا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو بھی شرف بخشا ہے جو کہ آخری مسجد ہے اس میں ایک نماز کا ثواب دوسری مساجد میں ہزار نماز کے برابر رکھا ہے سوائے مسجد حرام کے علامہ زمخشری لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت آپ سے پہلے ہی مل چکی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو شریعت محمدیہ کے پیرو بن کر نازل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں لا ہجرتا بعد فتح فرمان نبوی ہے فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا تو ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا یہاں ہجرت سے مراد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہے کیونکہ فتح مکہ کے بعد مکہ سے کہیں بھی ہجرت نہیں ہے کیونکہ مکہ دارالاسلام ہے دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت تا قیامت باقی ہے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے فتح مکہ کے بعد مکہ دارالاسلام بن گیا ہے تو اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت طلب علم یا جہاد کے لیے ہوگی نہ کہ دین بچانے کے لیے جیسا کہ فتح مکہ سے پہلے تھی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے ساتھ ختم نبوت کا موازنہ سیدنا سہل بن سعد بیان کرتے ہیں سیدنا عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جہاں آپ ہیں وہیں رہیے اللہ نے آپ کے بعد ہجرت ختم کر دی ہے جیسا کہ میرے بعد نبوت ختم کر دی ہے روایت جھوٹی ہے اسماعیل بن قیس ابو مسلم مدنی منکر الحدیث ہے اسے امام مسلم اور امام بخاری نے منکر الحدیث کہا ہے امام ابو حاتم راضی فرماتے ہیں ضعیف اور منکر الحدیث ہے منکر حدیثیں بیان کرتا ہے مجھے اس کی بیان کرتا کوئی صحیح حدیث نہیں ملی امام ابن ادی فرماتے ہیں اس کی بیان کردہ اکثر روایات منکر ہیں امام نسائی نے ضعیف کہا ہے امام ابن حبان فرماتے ہیں اس کی احادیث میں ایسی منکر اور مقلوب روایات ہیں جنہیں وہ بھی پہچان سکتا ہے جس کا فن حدیث سے کوئی تعلق ہی نہ ہو تمبی امام حاکم نے اس کی ایک روایت کی صنعت کو صحیح کہا تو حافظ ذہبی نے تعقب کرتے ہوئے لکھا اسماعیل بن قیس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے امام بازار نے صالح الحدیث کہا ہے یہ امام صاحب کا تساہل ہے راج بات جمہور آئمہ حدیث کی ہے امام ابو حاتم راضی فرماتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے اور اسماعیل منکر الحدیث ہے حافظ زہابی لکھتے ہیں اس کی سند سخت ضعیف ہے اسی طرح زہری سے مرسل روایت بھی مروی ہے حافظ حسمی فرماتے ہیں یہ روایت امام ابو یالی اور امام تبرانی نے بیان کی ہے اس کا راوی ابو مصب اسماعیل بن قیس متروک ہے یہ روایت تاریخ ابن اساکر میں مرسل بھی آتی ہے یہ سند بھی جھوٹی ہے عثمان بن ابی عثمان عثمانی ضعیف ہے امام بن محمد لئیسی کون ہے معلوم نہیں سیدنا مسلمہ بن اقو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو بکر انبیاء کے علاوہ تمام لوگوں سے بہتر ہیں سند سخت ضعیف ہے اسماعیل بن زیاد متروک اور کذاب ہے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں متروک ہے محدثین نے اسے کذاب قرار دیا ہے یہ روایت مسند عبد بن حمید اور فضائل صحابہ احمد بن حنبل میں بھی آتی ہے اس کی سند بھی ضعیف ہے ابو سعید بکری کے حالات زندگی نہیں ملے نیز عطا بن ابی رباح کا سیدنا ابو دردا سے سما نہیں ہے اسی طرح یہ روایت من حدیث حسمہ بن سلیمان اور تاریخ ابن اساکر میں آتی ہے اس کی سند بھی ضعیف ہے صدقہ کرشی ابو محمد کی امام ابن حبان کے علاوہ کسی نے توثیق نہیں کی لہٰذا یہ مجھول الحال ہے نیز سلیمان بن یسار تابعی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں لہٰذا روایت مرسل ہے امام ابو راضی نے اسے من گھڑت قرار دیا ہے حافظ زہبی اسے موضوع یعنی من گھڑت قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں حدیث کا معنی بہرحال درست ہے سیدنا عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے سیدنا ابو حرارہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تعلق ابن مریم کے ساتھ سب سے زیادہ ہے انبیاء الاتی بھائی ہیں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں فائدہ درمیانی وقفے سے مراد اس حدیث کا تعلق سیدنا عیسیٰ کی بیست سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے درمیانی وقفے سے ہے اس دوران کوئی نبی نہیں آیا جس روایت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نبی کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ استطلال کیا ہے کہ سیدنا رسول اللہ کی بیست اور نزول مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں لیکن یہ بات درست نہیں کوئی دلیل اس پر دلالت نہیں کرتی امت کا اجماع اس مفہوم کے مخالف ہے بالفرض ہم یہ مان لیں کہ اس حدیث کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست اور مسیح معود علیہ السلام کے نزول تک ہے تب بھی اس سے مسئلہ ختم نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ نمبر ون حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ مسیح معود سیدنا عیسیٰ ابن مریم ہیں لہٰذا ان سے پہلے کسی کا دعوی نبوت چھوٹ پر مبنی ہوگا نمبر ٹو سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا قرب قیامت آسمان سے نزول حق ہے یہی بات قرآن متواتر احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے نمبر تھری سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ لوگ روز قیامت شفاعت قبرا کے لیے جہاں دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے سیدنا عیسیٰ کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے عیسیٰ اپنے رب کے ہاں ہمارے فیصلے کی سفارش کیجیے وہ فرمائیں گے کہ میں اس وقت آپ کے کام نہیں آ سکتا ایسا کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں وہ آخری نبی ہیں وہ آج موجود ہیں ان کے پہلے اور بعد کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھلا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی برتن میں سامان رکھ کر مہر لگا دی گئی ہو تو کیا مہر توڑے بغیر اس سامان تک رسائی ممکن ہے لوگ کہیں گے نہیں تو عیسیٰ فرمائیں گے یقیناً محمد آخری نبی ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ جس طرح مہر توڑے بغیر سامان کا حصول ناممکن ہے اس طرح اس کام کے لیے مہر والی ہستی کے پاس جانا ہوگا جو کہ آخری نبی ہیں بعض صوفیہ اور فلاسفہ کا مذہب ابن عربی نے لکھا ہے اس باب میں ایسے مسائل ہیں جن کا علم سوائے اللہ والوں کے کسی کو نہیں ہے اللہ والے ہمارے زمانے میں انبیاء کی طرح ہیں اور ان کی نبوت عامہ ہے جو نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع ہوئی ہے وہ تشریعی نبوت ہے آپ کی شریعت کو منسوخ کرنے والی کوئی نبوت نہیں آئے گی اور آپ کی شریعت کے کسی حکم میں اضافہ نہیں کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو میری شریعت کے خلاف کوئی شریعت لائے بلکہ جب کوئی نبی آئے گا میری شریعت کا تابع ہو کر آئے گا یہ نبوت منقطع ہوئی ہے مطلق مقام نبوت کا انقطع نہیں ہوا ابن عربی ایک ملحد اور بے دین صوفی ہے قرآن کریم نصوص سنت اور اجماع امت محمدیہ کا مخالف ہے قرآن کریم میں سیدنا موسا علیہ السلام کا قول نقل ہوا ہے اللہ نے مجھے علم نبوت عطا کیا اس آیت میں واضح کر دیا گیا ہے کہ نبوت اور علم نبوت وہ بھی ہوتا ہے کسبی نہیں ہوتا کسبی نبوت کا اسلام میں وجود تو کجا تصور تک نہیں ہے بلکہ پہلی شریعتوں میں بھی اس کا وجود نہیں ہے علامہ زرکشی لکھتے ہیں فرمان باری تعالی و خاتم النبی جین اور بخاری اور مسلم کی حدیث میرے بعد کوئی نبی نہیں اور اجماع امت اسی پر دلالت گناہ ہے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں فلاسفہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ نبوت کسبی ہوتی ہے ان کی یہ بات بدبختی اور ملت اسلامیہ سے خروج یعنی کفر پر جا ٹھہرتی ہے امام ابن حبان اور عقیدہ ختم نبوت محمد بن صالح حروی کا کہنا ہے لوگوں نے امام ابن حبان پر زندگیت کا فتویٰ لگایا تھا اور ان سے بائیکاٹ کر دیا تھا ان کے بقول ابن حبان کہتے تھے کہ نبوت علم اور عمل کا نام ہے خلیفہ کو ان کا یہ فتویٰ بتایا گیا تو اس نے ابن حبان کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی فیصلے کی وجہ سے انہیں سمرقند جانا پڑا جوٹی داستان ہے عبدالصمد بن محمد بن محمد صالح اور اس کے حالات زندگی نہیں مل سکے حافظ ابو ذرا لکھتے ہیں فلسفیوں کا ایک گروہ نبوت کو قصبی قرار دیتا ہے حروی کی کتاب ضم الکلام میں لکھا ہے کہ لوگوں نے امام ابن حبان پر زندیکیت کا فتویٰ لگایا تھا اور ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا ان کے بقول ابن حبان کہتے تھے کہ نبوت علم اور عمل کا نام ہے خلیفہ کو ان کا یہ فتویٰ بتایا گیا تو انہیں سمرقند کی طرف جلا وطن کر دیا گیا میں نہیں مانتا کہ ابن حبان نے یہ بات کہی ہوگی کہ جس کو علم اور عمل حاصل ہو جائے وہ نبی بن سکتا ہے علم اور عمل تو نبوت کا اعلیٰ ہیں اللہ تعالیٰ کبھی عامل اور عالم کو نبوت عطا کر دیتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کسے رسول بنانا ہے اور نبوت کا عطا کیا جانا ہمارے نبی سے پہلے کی بات ہے اب تو دلیل قطعی سے معلوم ہو چکا کہ نبوت منقطع ہے واللہ عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کی مکلف مخلوقات ہیں جن انسان اور فرشتے جنوں اور انسانوں کا مکلف ہونا تو اتفاقی مسئلہ ہے حافظ زہبی لکھتے ہیں ان کی اس بات میں ایک جائز احتمال موجود ہے اگر انہوں نے وہ مراد لیا ہو تو درست ہے مطلب یہ کہ علم اور عمل نبوت کے ستون ہیں اللہ تعالیٰ جیسے نبوت دیتا ہے اسے علم اور عمل بھی دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے ساتھ عالم ہو گئے تھے اور علم الہی کے وجود کا لازمہ عمل صالح ہے اس معنی کے اعتبار سے امام ابن حبان کی یہ بات سچ ہوگی کہ نبوت علم لدنی اور قرب الہی کا ذریعہ بننے والے عمل کا نام ہے نبوت ان دو اوصاف کے کامل ہونے کا نام ہے اور ان دونوں اوصاف کا کمال صرف وہی الہی سے ملتا ہے وہی علم یقینی ہے ضنی نہیں اور غیر نبی کا علم بعض دفعہ یقینی بھی ہوتا ہے لیکن اکثر ضنی ہوتا ہے پھر نبوت کو عصمت لازم ہے غیر نبی معصوم نہیں ہوتا بھلے وہ بہت سارا علم حاصل کر لے بسا اوقات کسی چیز کی خبر کا اطلاق اس کے بعض ارکان اور اہم مقاصد پر بھی ہوتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حج وقوف عرفہ کا نام ہے امام ابن حبان نے اگر حصر مراد لیا ہے یعنی نبوت صرف علم اور عمل سے حاصل ہوتی ہے تو یقیناً یہ زندیکیت اور فلسفہ ہے مزید لکھتے ہیں یہ عجیب و غریب حکایت ہے امام ابن حبان ایک بڑے امام ہیں ہم ان کی عصمت کا دعویٰ نہیں کرتے لیکن یہ جملہ ایک مسلمان بھی استعمال کر لیتا ہے اور ایک فلسفی اور زندیک بھی مسلمان کے لیے بھی یہ کلمہ استعمال کرنا درست نہیں ہے اگر کوئی کرے تو اس کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے مبتدا کا معنی صرف خبر کے لفظوں پر منحصر نہیں ہوتا جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج وقوف عرفہ کا نام ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ صرف عرفہ میں وقوف کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا بلکہ دوسرے فرائض اور واجبات بھی موجود ہیں یہاں حج کے اہم رکن کا ذکر ہے امام ابن حبان نے اسی طرح نبوت کے ایک اہم جز کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ نبوت کے اہم اجزاء ہیں ایسا نہیں کہ جس کے پاس علم اور عمل ہو وہ نبی بن جائے نبوت تو وہ بھی ہے اللہ جسے چاہے دے اس کے حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہاں نبوت ملنے کے ساتھ علم لدنی اور عمل صالح مل جاتا ہے جبکہ فلسفیوں کا کہنا ہے کہ نبوت قصبی ہے علم اور عمل سے مل جاتی ہے یہ کفر ہے امام ابن حبان نے یہ معنی مراد نہیں لیا حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں بعض لوگوں نے ان کے عقیدے پر کلام کیا ہے اور ان کی طرف منسوب کیا ہے کہ وہ نبوت کو کسبی سمجھتے تھے یہ فلسفیانہ جھگڑا ہے اللہ جانتا ہے کہ امام ابن حبان سے یہ بات ثابت ہے یا نہیں علامہ غزالی اور ختم نبوت علامہ ابو روف مناوی فرماتے ہیں یہ ایسا قاعدہ ہے جس کے اسبات کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کیونکہ اس پر اجماع ہو چکا ہے بعض گمراہ فرقوں نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبوت قیامت تک باقی رہے گی ناقابل التفات ہے ان کی بنیاد پہلے فلسفیوں کے اس قول پر ہے کہ نبوت قصبی چیز ہے کبار صوفیوں کے ایک گروہ پر اس نظریے کو اپنانے کا الزام لگا تھا امام غزالی بھی انہی میں سے ہیں ان کے حافظوں نے ان پر یہ جھوٹا الزام لگایا تھا لیکن انہوں نے اس سے برات کا اظہار کر دیا اور اپنی کتابوں میں اس سے بیزاری ظاہر کی رہے عیسیٰ تو امت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ بوقت نزول نبی ہی ہوں گے لیکن ہمارے نبی کی شریعت کے متبع ہوں گے علامہ قرطبی لکھتے ہیں علامہ غزالی نے اس آیت کے تحت اپنی اقتصاد نامی کتاب میں جو کہا ہے میں اسے الحاد سمجھتا ہوں یہ عقیدہ ختم نبوت میں شک کے بیج بونے کی سازش ہے اس سے بچ جائیں اللہ آپ کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے ابو حیان اندلسی لکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبوت کسبی ہے منقطع نہیں ہوئی یا سمجھتے ہیں کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے وہ زندیق ہیں انہیں قتل کرنا واجب ہے جب بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا ہمارے زمانے میں نامی شہر کے ایک فقیر نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اندلس کے بادشاہ سلطان بن احمد نے اسے غرناتا میں قتل کروا دیا اور اسے پھانسی دے دی یہاں تک کہ اس کا گوشت بکھر گیا